ایک طرح سے حسابهم مشرقین کے لیے زجر قریب لگ چکا ہے لوگوں کا حساب حالانکہ وہ غفلت میں انکار کرتے ہی چلے جا رہے ہیں اللہ صفی غفلات ورحل منیت تتفنو موت کی چکی چل رہی ہے تباہی کے دن ان کے قریب آ چکے ہیں وہ فی غفلت مورزون حالانکہ وہ غفلت میں مسلسل انکار کرتے چلے جا رہے ہیں شکوا نہیں آیا ان کے پاس کوئی ذکر بھی توحید کا ان کے رب کی طرح سے نئے طور پر مگر وہ سنتے خوب ہیں علتم وہ کان لگاتے ہیں ان کی طرف مگر وہ ہم یہ اس کو کھیل بنا لیتے ہیں لاہ یتن کلو جو اس حال میں کہ بے رودگی ہوتی ہے ان کے دلوں میں ہے یتن کلو جو بلکہ ظاہر کیا انہوں نے خوشیاں منصوبہ اللہ ان ظالموں نے کیا ظاہر کیا کہ ہل ہاضا اللہ بشر نسل کو یہ مگر یہ تو ہے تمہارے جیسا اے پارٹی والوں نہ سہرا کیا تم تم بہکی بہکی باتوں کو قبول کرو گے اس کی میں اچھے کیا تم اس کے فراڈ کو بہکی بہکی باتوں کو ان تم تب سرو حالانکہ تم سمجھدار بھی بڑے ہو تب سرو دوسرا مان ہے وہ انتم تم سرور حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کس طرح دماغ میں اتر جاتا ہے اس کا اور جادو رنتم تم تم سرور کال السماء والارض فرمایا میرا رب بھی جانتا ہے ہر بات کو آسمان میں کتنے چھپتے ہوئے مشورے کر لو وہو السمیع العلیم بلکہ ترقی کر کے اور بکواس کیا انہوں نے اجلاس احلام یہ پرا گندا قسم کے شیطانی توہمات ہیں جو یہ محمد پیش کر رہا ہے نوز بلّہ بل افطرا ہو بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے تو نہیں یار بل ہوگا شاعر یہ ہے لوگوں کو اپنی شاعری کے ذریعے اپنا متوالا بنانے والا بس لے آئے نا ہمارے پاس کوئی نشانی جس طرح بھیجے گئے تھے لوگ پہلے لوگ ذات کے ساتھ ماں امانت قبل من قیت کا حالت میرے پیغمبر نہیں مانا پہلے ان کے بستی والے نے جس بستی والے کو ہم نے ہلاک کیا ہے یہ بدماش کس طرح مانیں گے ایسا ہم یہ لیں کیا یہ مشرق ماننے لگے ہیں قتل نہیں مانتے باقی یہ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بشر ہے انسان ہے یا یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے یا یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو مر جائے گا تو تینوں ان کے شبہات کے جواب یہ ہے نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو بھیجتے رہے ان کو کہو فصل حالت ذکر اپنے ان بزرگوں سے بڑوں سے جن کے پاس علم ہے اس چیز کا ان سے پوچھ لو وہ تصدیق کریں گے کہ واقعی انبیاء تو آتے رہے اور نبی بھی مرد بن کے آتے رہے ان کو تم لا تعالم اگر تمہیں پتہ نہیں ہے دوسرا جواب یہ ہے رما جالنا ہم جیسا بن نہیں بنایا تھا ہم نے ان کو ایسا بدن کہ نہ کھاتے ہو تو ہم تیسرا جواب یہ ہے کہ مکہ ابو خالدین وہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے سب سبق نہ ہم ملوا ہم جائے نہ ہم تسلی بدی پاک کے لیے پھر سچا کر دکھایا ہم نے ان سے وعدہ کس طرح ہم جانا ہم نجات دی ہم نے ان کو ان نشا اور ان کے ساتھ والے جن کے متعلق ہم نے چاہا وہ اہلک نل مشرقی تمام مشرقوں کو حج سے نکلنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا لگو اعتراضات چھوڑو بے حیاؤ ترغیب القرآن لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم ہم نے ذکر کم اتارا تمہاری طرف کتاب جس میں نصیحت ہے تمہارے لیے افلا مسئلہ کم کا تخلیف دنیاوی دنیا کتنیاں اس ڈالی ہم نے بستیاں کا اس ڈالی ہم نے بستیاں جو تھی ظلم کرنے والی پھر اٹھایا ہم نے نشاد دی ہم نے ان کے بعد دوسری جماعتوں کو ہاں دل بستیوں کو ہم نے پیسا ان کی حالت ظاہر یہ تھی کہ فلما سنا جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب تیسرا ہم نے وہ خلاف بستیوں سے یرک زون ادھر ادھر بھاگ رہے تھے لا ترکزو ورگے علاما ما اترفتم سی ہے ان کو پھر پیچھے سے کہا گیا کہاں دوڑتے ہو لا ترکو حیران سرگردان ہو کے مت دوڑو ورجو ذرا واپس آؤ نا علاما اترف تنفی سی ہے طرف اس نشے کے جو ڈوبے ہوئے تھے تم اس نشے میں وہ مسا کے میں ذرا اپنے دیروں پہ واپس آؤ نا یا اللہ کو تسلیم تاکہ تمہارا معاف کیا جائے پوچھا جائے تم سے جس طرح عام عرف میں کہا جاتا ہے میرا ادارہ میں تیرا پتا کروں یا اللہ کو تسلیم یا یہ مانا کہ ذرا واپس ہٹے نا اپنے دیروں پہ آؤ نا چوتھری بن کے بیٹھے تاکہ تمہارے نوکر چاکر آ کے پوچھے تم سے کہ حضرت کہاں گئے تھے کیوں تکلیف کدھر بھاگ کے تشریف لے گئے تھے ہم تو بڑے اداس تھے آپ کی زیارت کے لیے تم کہاں نکل گئے تھے یا اس وقت تو یہی کہہ رہے تھے چیخ پکار فما کنا تل کا داح یہی رہی فریاد ان کی حتہ کے بنا دیا ہم نے ان کو کھیت اجڑا ہوا دلیل عقلی نہیں بنایا ہم نے آسمان کو نہ زمین کو نہ ان کے درمیان والی چیزوں کو اس حال میں کہ ہم کھیل بنانا چاہتے ہوں یہ کوئی گڑیوں کا کھیل نہیں ہم نے بنایا اس لیے کہ ہم اگر کھیل بنانا چاہتے تو پھر ہماری دوسری سفتیں کوئی کم ہے اور صفات استعمال کر کے ان کے ساتھ ہم اپنا دل بہلاتے لو اردنا انتخل اگر ہم ارادہ کرتے کہ بنا لیں کسی چیز کو کھیل تو ہم خود بنا سکتے تھے ملا بننا اپنے تمام کامل صفات سے ان کو نافائلین اگر ہوتے ہم یہ کھیل کرنے والے تو نئی نئے کھیل کے لیے نہیں بنایا بل نقل حق کے بلکہ ہم تو لڑانا چاہتے ہیں حق کو باطل کے اوپر مارا ہے ہم نے حق کا ڈنڈا الل باطل اوپر باطل کے سید ہو بھیجا نکال دیا ہے اس حق نے باطل کا ظاہر کون پھر وہ ہائے وائے کرتا ہوا دوڑ جگہ والا کو بول رہے مانگ سکتے دماغ کو مل وا تس غلط من کی سماوات ون اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان و زمینوں میں اور جو بھی اس کے پاس رہتے ہیں فرشتے تک بھی رومانی عبادت ہے نہیں وہ اکڑتے اس کی عبادت کرنے سے وہ یس اور نہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں رات دن دیکھو تو وہ سب بے ہونا لا یورین ایک لمحہ کے لیے بھی وہ آرام نہیں کرتے کوئی فطرت ان میں نہیں امت ہوتے امی تخوی عال ہوتا شکوا کیا انہوں نے گھڑ لیے ہیں ٹھا کر قسم قسم کے زمین سے ہلوجنشرون جن کو خود تراشتے ہیں خود بناتے ہیں حالانکہ لوکان فیحما آل حتم اگر ہوتے زمین و آسمان کے درمیان اور کئی معبود سوائے اللہ کے لفظ بتاؤں سر سبحان اللہ رب العرش عرش یا پاک ہے اللہ شریکوں سے جو رب ہے اس تخت کا اما یسفین ہر اس بکواس سے جو وہ بیان کر رہے ہیں لا یسال اما یسن نہیں پوچھا جا سکتا اس سے اما یفال جو کچھ کرتا ہے غیر یو اس سے باقاعدہ پوچھا جائے گا ہم ہمیں تخبی ممبئی ہی عالم کیا بنا لیا انہوں نے اللہ کے بغیر گھوسے ہونا شرما دہا کو نقم لے آؤ نا آپ اس پہ کوئی حجت دیکھو ہاضا ذکر ممایا یہ وظیفہ توحید من مایا ان کا بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں نہ انام ہے نہ صحابی نہ ذکر من قبلی اور یہی وظیفہ توحید کا مجھ سے پہلے کا بھی ہے من اکثر ہم لوگ حق اکثر یہ مشرق جانتے ہی نہیں ہیں حق کو کہ حق ہوتے کیا چیز ہے رضون اسی وجہ سے وہ اعراض کرتے ہیں دلیل نقلی اجمالی نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر وہی کرتے رہے ہیں اس کی طرف اسی مسئلے کی کہ لا الہ الا انا فعبدو شکر مگر اس کے برعکس نام مرادے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ گھر لیا رحمان نے بیٹا پہلا جواب ہے کہ سبحان ہو بیٹا تو بنانے سے پاک ہے دوسرا جواب ہے کہ بل عباد مکرم وہ فرشتے تو اللہ کے غلام ہیں مکرمون ان کی تعظیم ہے اللہ کے دربار میں ہے ہاں، غلام تیسرا جواب لا یس میں کوئی نہ ہو بالکل نہیں آگے نکل سکتے اس سے کلام کرنے میں بھی پانچواں رحم بے امر ہی یا ملو اسی کے حکم پہ وہ کام کرتے ہیں چوتھا اور پانچواں جواب یا لم لما بین اے بھی جانتا ہے ان کے آگے بھی پیچھے بھی جو کچھ ہے وہ اپنے حالات کو خود نہیں جان سکتے جتنا اللہ ان کے حالات کو جانتا ہے چھٹا جواب غلا یا ان کی وہ طاقت ہی نہیں کہ وہ سفارش کر سکیں سکے لینا میرت مگر اسی کے لیے جس کے لیے اللہ خود پسند کرے اور ان کو کہے کہ سفارش کرے ساتواں جواب وہ خوشیت ہی مشفقون وہ فرشتے تو اس کے ڈر کی وجہ سے ہمیشہ کانپتے ہی رہتے ہیں تھر راتے رہ جاتے ہیں مشرق تو پھر رویہ کل من ان نہیں کسی کی طاقت ہے ان فرشتوں سے کہ وہ اپنا دعویٰ کر سکے یا دم مار سکے جو بھی کہے ان میں سے کہ میں الہ ہوں اللہ کے بغیر جس طرح یہ مشرق خود کہہ رہے ہیں تو فضا کر مچ گئی جہنم ان مشرقین کی طرح جال انہی مشرقین کی طرح ان کو بھی ہم جہنم کا عذاب دیں گے کیسے اللہ لینا ہاں ہاں, ہاں۔ جس انسان کے لیے ارتضا اللہ خود راضی ہوگا